ತಾನ ಬದಲುವಾಗ ಸರ್ ಇವರ ತಾನೇ ಬದಲುವಾಗ ಸರ್ ಟೋಪ ಸರ್ ಕಡೆ ತಲೆ ಗೋಟ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ اجاز بھائی پتلو نے اس سے ضرور شریف پڑھتے رہے جی اللہ مسئلہ پاس میں رہی سر تک پتا نہیں کارخانے خرچہ مارکیٹ ختم کرے میں نے جی ویکسین خرچ دونوں پاکستان میں کر فوڈ ڈیر ڈیر کم ملنا تھا فوڈ ڈیر کم برکور ہوتا ناس پاس تو شروع کرے ناستے نہیں توازن نہیں کرے ہاں ہاں جب صاحب کا سارا میں پھر بھول جائے گا میں نے آپ سے کل سارے آپ لائے پھر آپ غائب ہو گئے پھر نماز کے بعد آپ کو پھر آپ غائب تھے صلی اللہ رسول کریم ان میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دن پانچ شعبے اور دن کا کام چھ شعبے ہیں دن پانچ شعبے عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت اور دن کا کام چھ شعبے تصدیق و تعلیف درس و تدریس دعوت تبلیغ بیت و تلقین اور اسلامی قانون کا فائن قانون کی برتری کی کوششیں اور کتاب اور ساری ترتیب سنب سے ثابت ہے ہی نہیں اس میں خاص طور سے آج دل میں خیال آیا لکھنے لکھانے کے بارے میں کہ لکھنے لکھانے کے ذریعے سے شاد دین کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کروایا آپ خود تو نبی امی تو لکھنا نہیں جانتے تھے یہاں تک جب صلی اللہ کا معاہدہ لکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے لکھا میں محمد رسول اللہ یہ معاہدہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے لکھا جا رہا ہے قریش کے سرداروں کے ساتھ تو قریش کے سرداروں نے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ لکھ نہیں دیں گے اسی بات پر ہمارا جھگڑا چل رہا ہے اگر ہم مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا تو لہٰذا اس کو مٹاؤ جا محمد ابن عبداللہ لکھو تو نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ لکھ کر میں کیسے مٹا سکتا ہوں یعنی اگر آپ کا عقیدہ رسول نہ ہونے کا کا عقیدہ رسول ہونے کا تو آپ کیسے مٹاؤ کہ ہم رسول نہیں مانتے یہ کیسے مٹائیں گے جو مانتے ہیں رسول اور معاہدہ ہونے میں گڑبڑ جب ہونے لگی تو حضور صلی اللہ وسلم وسلم رسول فرمایا کہ محمد رسول اللہ کس جگہ لکھا ہے مجھے بتاؤ کہ میں خود مٹاؤں انہوں نے بتایا کہ یہ لکھا ہوا ہے تو لکھنا آپ لکھنا نہیں جانتے تھے آپ کے موجودہ میں سے جو موجودہ ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور ایسی کتاب دی ہے کہ جس نے سارے لکھنے پڑھنے والوں کو اور سارے کا جس کیا اس کا جواب نہیں لا سکتی کل میں بچوں کے اسکول کے گیا وہاں ہمارے کچھ اساتذہ صاحبان یونیورسٹی پبلک اسکول کے اور اس کے کے کالجیٹ اسکول کھڑے تھے پرانے میرے وارڈ رہے ہوئے تھے ہاسٹل میں طلبات ہے نا تو پرنسپلوں کو پہنچنے والے ہیں تو کچھ تھوڑی دیر بچوں میں رہتی تو انہوں نے باس باسا شروع کیا باس باسا میرے ساتھ کرتے رہتے ہیں عام طور پر تو انہوں نے کہا دیکھا جی کہ اللہ نے دین کو روشنی کہا اور ہدایت کو روشنی کہا اور بے دینی پر اللہ نے اندھیرا کہا اور کہا کہ یہ اللہ تبارک اللہ علی اللہ امن یخر جمع میں نظر نماز نور اللہ دوست مومنین کا جن کو نکالتے ہیں اندر اس روشنی کی طرف تو یہ جو ہے انہوں نے قانون پاس کیا خلاف شریعت اور کو تو یہ روشن خیالی کہہ رہے ہیں اور جو شریعت ہے ہماری ہدایت کو تاریخ خیالی کہہ رہے ہیں تو ایسے ان کی اس بات پر مجھے بات آ گئی میں نے کہا جی کہ یہ آپ کو میں عجیب بات سناؤں یہاں سائیکالوجی کے پروفیسر رہے ہیں پروفیسر مغنی صاحب یہ عجیب ہے السبا میں پی ایچ ڈی تھے اور نفسیات کے ساتھ تھے نفسیات نفسیات کے صدر تھے یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ الفاظ کا انتخاب نفسیات انسانی کو متاثر کرتا ہے الفاظ کا انتخاب نفسیات انسانی کو متاثر کرتا ہے بالکل نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے ایران کے شیعوں نے انقلاب میں لفظ تعبوت استعمال کیا مخالفین مخالف ان تعوت تعوت کے لفظ میں اتنی داشت باشت ہے کسی کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے لوگوں کو نفرت پیدا ہوتی ہے قرآن کا لفظ شیطان کے لیے کہا گیا وہ لفظ کا فروغ فروغ لیا ہوں میں نے نور اچھا وہ وہ کا بھی ہے نہیں ڈاکٹر سیاست آفی عاد سے لگے رہی وہ لمزی تعاوت یو خجو ظلمات اور جو کافر ہوئے ان کا ان, ان کے دوست شیاتین ہیں جو ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں میں نے قرآن پاک نے کو روشنی اور اندھیرے کے خوبصورت لفظ استعمال ہدایت کے لیے گمراہی کے لیے کیے ہوئے تھے تو ماہرین نفسیات تو یہ بھی ہیں اس لیے چناؤ انہوں نے انہیں سے کیا ہے اپنی بات کو روشن خیالی کہہ رہے ہیں اور ہماری بات کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں ہاں جی؟ خیر وہ کو میرے دل میں بات بات بھی بتایا کہ اللہ کی شان کے نفسیاتی حساب کتاب سے بہترین سلیکشن الفاظ کی قرآن پاک میں نیم کا لفظ جو ہے نا یہ دوستی محبت آشتی کو بیان کرتا ہے ہاں جی؟ اور نون کا لفظ جو یہ نفاست کو اور ترنم کو اس کو بیان کرتا ہے ہاں جی؟ اور لام کا لفظ جو عظمت کو کو بیان کرتا ہے لام کے لفظ استعمال ہوتا ہے الفاظ کتنے کافی ہیں پورا علم ہے یہ ہاں جی؟ لام کے اللہ تعالیٰ کے نام میں جو لام استعمال اللہ کتنا اس لفظ میں ایک عظمت ہو رہی دبدبا جاتا ہے اور نیم کا لفظ ہے تو حضور کے نام میں نیم اور ہے جو ہے دو دفعہ استعمال ہوئے ہے محبت جو بہت زیادہ نرم حلم اور میم نیم جو ہے محبت کو ظاہر کرتے اور نیم جو ہے نرمی حلم اور محبت کو ظاہر کرتے اکنامکس کی علم نہیں ہے میں نے کہا کہ چونکہ ماہرین کے طرف یورپی ان کو ان کی زبان میں لفظ ڈالا ہے روشن خیالی ان کو کہیں ہمارے ہدایت کے لیے جو روشنی کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک نے وہ ان کو دے دیا اور ان کا جو اندھیرا ہے وہ, وہ کس طرح شہر ہے کہ جو, جو تیرا حسن خرد کا نام جنوب رکھ دیا جنوب خرد ہاں جی۔ ہاں جی، چاہے آپ کو کرے خرد کا نام جنوب رکھ دیا جنوب کا خرد خرد کیسے کہتے ہیں جی تیمور سے سمجھدار ہو گیا خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا جچائے جو اس تیرا جو تیرا جچائے آپ کا ہاں، آپ کو کرے اور دوسرا بھی ایک شہر ہے بڑا مزدار ہاں؟ جو تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی لائی اتی گی جو میرے نام سیاح میں سیا ہاں جی میرے نام نامے میں جو کہ لکھا ہوا تھا اس کو تو سیاہی کہا دیا ہاں جی اور سیاہی ہے اور وہی سیاہی جو ہے تو تمہاری ضرورت سے پہنچی حسن بن گئی ہمارے کیا آپ کے پاس وہ چیز چلی جائے تو حسن بن جائے اور ہمارے پاس آ جائے تو نامہ سیاہ بن جائے ہمارا نامہ ہی کالا ہو گیا کل رات کو ڈاکٹر صاحب دعوت پر سارے گئے ویسے تو ایک ہمارا پرانا شاگرد ہے اس نے باقی کو جمع کرتے کہ آجی صاحب کہتے کہ حزاب لگایا کرو <laughs> میں نے لگائی تم نہیں لگاتے بوڑھے ہو گئے <laughs> تو اس کو ترغیب دے رہا تھا تو میں نے کہا جی اگر کالے رنگ سے ذرا بدل جائے تو پھر یہ ہے جائے گا بلکہ صاحب جیٹ بلیک یعنی بالکل کالا نہیں ہونا سیاہ کالا نہیں ہونا چاہیے خیر کو میں نے لطیفہ ہے کہ ایک آدمی کسی نے کہا کہ داڑھی آپ کی سفید ہو گئی ہے تو بوڑھے نظر آتے اس نے کہا کہ کوئی غم نہیں ہے یہ دل کال ہونا چاہیے <laughs> داڑھی دل کال ہونا چاہیے <laughs> کہ دل ہے <laughs> بلکہ جبیل نے مجھ سے کہا کہ وہ لطیفہ ان کو سناؤ پیر صاحب والا پیر میرے شاہ صاحب والا کو سنایا کہ پیر میرے شاہ صاحب کو کہا کہ پیر صاحب آپ خطاب لگاتے ہیں تو اس زمانے میں فارسی کا بہت رواج تھا پڑھے لکھے لوگ اور دانش پر لوگ فارسی میں بات کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ منہ سفید دشمن جان سفید بال جان کے دشمن ہے وہ دشمن دادو سے آپ باعث کر اور دشمن کا منہ کالا کرنا چاہیے <laughs> کیا بات تھی مضمون کیا بیان کر رہے روشن خیالی ہو گیا ان کے الفاظ تو واقعی قرآن پاک میں آدمی غور کرتا ہے کہ اس کا الفاظ کا چناؤ اتنا بہترین ہے کہ اور اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی ادب کوئی لٹریچر کوئی چیز ہے اس کو یعنی اس سے آگے نہیں نکل سکتی مضمون شروع سے کیا شروع کیا تھا دین کے ساتھ یہ جو ہے یعنی اس کو کیا کہتے ہیں تحریر حضور صلی اللہ صاحب نے سامنے خطوط لکھوائے بادشاہوں کو جو خطوط لکھوائے تھے کسرا فارس کے بادشاہ کو لکھایا خط لکھایا اس زمانے میں اس کو پرویز کہتے تھے یعنی۔ اور کسرا یعنی نہ کسرا کہتے تھے کسرا ان کا خطاب ہوتا تھا اور بھاگا کیا اس کا نام ہوتا تھا نام لگا رہا تھا کسرا سب کو کہتے کسرا فارس کہتے تھے اس زمانے کے فارس میں مجزہ ایران اور مجزہ عراق کے دونوں کو ملا کر فارس کہتے تھے ہاں جی؟ اور اس زمانے میں بلاد شام جو ہے تو موجودہ شام فلسطین اردن ان کو ملا کر بلاد شام کہتے تھے اور تو اس میں خصوص لکھوایا پھر زکوٰۃ کا نصاب آپ نے لکھوایا اپنے سامنے تو اس سے تحریر کے ذریعے دین کے پھیلانے کا کام کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہاں؟ تو علی بول آزاد کہا کرتے ہیں نا کہ کام حضور کے طریقے سے ہوگا تو پھر دین پھیلے گا اور طریقے کے خلاف ہوگا تو نہیں پھیلے گا نہیں کہ مجھے ایسے ہی کہتے ہیں نا تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ویسٹ ہے دین کا طریقہ ہاں جی؟ تو یہ چھ جو میں نے شعبہ بیان کیے ہیں یہ چھ کام کے طریقے سارے کے سارے جو ہے تو یہ سنت کے مطابق انخار تو سے تعریف اس میں چونکہ ہمارے تصوف کا جو ہے ہمارے تصور کی ترتیب ہے یہ تو پرانے دور کی ہے پرانے دور میں تصنیف و تعلیف اور اشاعت جو ہے تحریر کے ذریعے اس کا اتنا امکان نہیں تھا ایک تو یہ ہے کہ لکھنے لکھانے اور چھپائی کے اسباب ہی بہت کم تھے عثمان رضی اللہ کی بہت زبردست یعنی محکم اور مالدار حکومت رہی ہے اور وہ مشکل اس قابل ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کے پانچ نسخے تیار کریں پوری مرکزی حکومت پانچ نسخے تیار کر سکی ہے اتنا مشکل کام تھا اس کے لیے چمڑے کا کاغذ بناتے تھے یا پتھر کی سلیں ہاں۔ وہ آپ کے جو نسخے ہیں تو وہ چمڑے کے اس پر ہیں کتنا اس وقت لگا ہوگا تو پانچ نسخوں میں سے موجودہ وقت میں تو اب کاپے کا جو عجائب گھر ہے ترکیوں کا ایک ان کے پاس ہے اور ایک تاشکند کا جو عجائب گھر ہے اس میں ہے اور ایک غالباً برٹش میوزیم لندن میں ہے وہ یاد ہے جی پہلے میں نے کہا ہوا تھا بات بھول بھی جاتی ہے برٹش میوزیم کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا یہ دو تو مجھے پکڑ یاد ہے ایک ہے ترکیا میں عجب گھر میں ایک تاشکان کے عجائب گھر میں اور ایک غالباً یہ جو برٹش میوزیم لندن ہے کہ تین موجود ہیں ان میں سے دو ناپید ہو گئے ہیں کبھی پوچھتا پوچھنا اس کو کسی سے پوچھنا تو نشر اشاعت کا کام اتنا نہیں ہو سکتا تھا نا ممکن نہیں تھا اور بکر صدیق رضی نے صرف ایک مجموعہ تیار کر سکے تھے ایک مجموعہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور عثمان اللہ نے پانچ مجموعے تیار کیے تھے اور کاغذ تو بہت بات کی پھر یاد ہوئی مجھے یاد ہے کہ پرانے زمانے میں ہمارے گھر میں بھی یہ کیلے کے چھلکے پر جو بوجھ پتھر اس اس کو کہتے تھے تھے پر تعویذ لکھتے وہ کیلے کا چھلکا یا نا وہ کوئی رخت ہے یورپ میں جس کا نا یورپ میں نہیں افریقہ میں کوئی رخت ہے جب وہ خشک ہوتا ہے جس کا ہمارے چھلکا ہوتا ہے نا یعنی اس سے جی، وہ درخت ہے یہاں پر کو جب موسم بدلتا ہے نا تو اس کے کو اتار دیا تو کاغذ کی شکل میں آتا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے کاغذ تو بہت بعد میں ہوا ہے یہ تاریخ جو ہے یہ باقاعدہ اصلاح کا ہے ایک عظیم ذریعہ ہے اور آج کل تو پڑھنا لکھنا اتنا عام ہو گیا کہ آدمی سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے کسی کتاب کو لے کر تو اس سے اچھا خاصا اثر لیتا ہے اچھا خاصا اثر لیتا ہے اس سے اور اس آدمی کے باطن کے حال کو اس لیے یہ اس اس طریقے طریقہ کار کو زیادہ نہ استعمال کیا گیا اور اہل باطل نے اس سے خوب فائدہ لیا لٹریچر کے ذریعے انہوں نے کام لیا اس سے پھیلاؤ کیا اور آدھا گھنٹہ مراقبے کے لیے ہم کہیں تارک صاحب کو تو آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہونا پھر مراقبہ میں دل لگنا آج کل کے دور میں تو مراقبہ میں دل نہیں کسی نے نہیں لگتا سب ساز والے گی مراقبے کی مریضان بھائی یادی کی ضرورت ہے ٹول لگ چکینے میں مراقبے کا امداد صاحب کو اپنے سارے مریضوں کے دانت یاد آ رہے ہوتے ہیں نس کہتے خواب لانے کا خنو والا سنگا کھلے خزا ہوا لانے سنگا ہوا تو آپ مراقبہ اس پر کرے کہ وہ آخر تک مراقبہ کرے تو اس لیے آج کے دور میں یہ ایک آسان اور روحانیت والے لوگوں کی کتاب جو تو اچھا خاصا تاثر کرتی اس میں ہمارے اپنے علاقے کی تہذیب میں ہمارا جو گاؤں ہے نا اس کے بارے میں وہ لما اور ماہرین کی یہ رائے ہے کہ اس گاؤں کا چرسی جو ہے وہ پنجاب کے ولی کے برابر ہوتا ہے وہ کہتے وہ دماغ نہیں پڑے گا چرس رہا ہوگا دین پر جان دینے کا وقت آیا وہ سب سے پہلے کھڑا تو اس کو شاید کو بھی نہ پتہ ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھرے میں ہمارے علاقے میں ایک دو پڑھے لکھے آدمی تھے تو بس اتنی بازار میں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی دینی کتاب صحابہ اکرام کی جنگوں کی پڑھتے تھے یعنی ہمارے لگا رہے تھے اس کے ساتھ تو شہر کی سطح ایمانی ایسی ہے ہاں جی، اور واقعات کو تو نماز نہ پڑے چرستی رہے لیکن ان کے کے دین ساتھ اللہ رسول وابستگی ایسی ہے جان لینے کے لیے کیا ہے باقی ان پڑھ سست ہو کہ نماز پڑھنا چاہتا مجھ پر کھانا اٹھنا وضو کرنا جانا کھڑے ہونا سبق پڑھنا ہے تو ہمارے علاقے سے اوپر جو علاقہ ہے گزروں کو جو علاقہ ہے نا اس میں کوئی عالم بڑے فکر والے اللہ والے گئے ان کو بڑا غم ہوا کہ یہاں نماز نہیں ہے بالکل نماز نہیں پڑھنا چھ مہینے لوگ نہیں نہاتے نا برفباری ہوتی ہے سردیوں میں چھ مہینے نہیں نہاتا کوئی نہایا تو جان جاتی ہے کسی نے نہیں کہ اس نماز ہو جاتی ہے غسل کی جگہ پہ تیمنگ ہو جاتے تو اس لیے وہاں سے لوگ برفباری ہو جائے نا تو ایک لگڑی گاڑ لاتے ہیں تو ایک ایک غسل کو اس پر نشان لگاتے رہتے پھر جب برفباری ختم ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ خیر ہی یعنی یہ خیر نال پنجا غسل آؤں میرے پنجا غسل تو پچاس غوطے لگا لیتے سارے اکٹھے کر تو انہیں جا کر پڑھایا ان کو تو اس نے بڑا پڑھایا جی غیر المقوبے تک لے آیا نا تو وہ آدمی ایک تو پہنچا اس نے غیر المقوبے کے والا دو آدمی نہ ہوا اس نے نہ ہوا اور نہ ہوا تو آخر دو تھے انہوں نے بڑی کوشش سیکھا تھا بڑے قابل تھے سب نے انہیں غیر مقدوبے تک آ گئے تھے تو جب وہ پڑھنے لگے تو بھول گیا اب پہلے آتا نہیں تھا وہ نماز میں تو بھول بھی گئے بےچارے چاہے دوسرے کہتے مقدوبے پہ چھکے مقدوبے پچھکے آئیں تو دوسروں کہتے نا ولاد بےچارے سے نماز ٹوٹ گیا تو آخر نے دوسرے نے مشورہ کیا اور اس نے کہا کس طرح کرنا ہوگا کہ استاد صاحب کے پاس جائیں اور یہ غیر مقدوب دوار یہ لفظ سبق ہمارا اگر تبدیل کر دینا ہاں جی، یہ سب بہت اچھا ہوگا جا کر کہا کہ اس کے استاد جی سبق تم بٹا دے رہے ہیں تبدیل کر بٹا دے رہا تبدیل کر دیں اس کو تبدیل کر دیں گے تو یہ نہیں وہ فراض والے کہتے سے اللہ کے لکھتے پڑھ دے گے بارے میں کہا ولی تعالیٰ یہ ایک بہت آسان بات ہے کتابوں کا مطالعہ جو ہے یہ مراقبے کا قائم مقام ہے اس بات کو یاد رکھیں صاحب کم اہل ضرور کے پاس آپ کو ملے گی یہ بات کہ روحانیت والے لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ یہ مراقبے کا قائم مقام ہے ایک بات دوسری بات ان کی صحبت اور ان کے پاس بیٹھنے کا قائم مقام ہے کہ ایسا تاثر بات میں آتا ہے جیسے کہ آپ ان کے پاس بیٹھ اٹھ کر تاثر لے رہے ہوں جو مرکز کتاب شاہجہان صاحب کے لیے لانا جی دفعہ تو کو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو چوبیس گھنٹے کا آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے زیادہ کیونکہ پڑھائی بھی نہیں کی ضروری ہوتی ہے تو اس لیے میں خاص طور سے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بات میں شیطان کے برسوزے کا شکار نہ ہونا وہ یہ کہ اس وقت کا جو تمہارا وقت ہے اس میں ہم کاموں میں سے ایک ہم کام پڑھائی کر کے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پاس کر کے اس مشکل سے نکالنا اور اپنے مستقبل کے لیے کوئی ہے تو اچھا معیشت کا ذریعہ اپنے لیے حاصل کرنا یہ ہم کام سے کام ہے عام طور پر شیطان وقت سمجھ نہیں دیتا تو اس لیے ہمارے مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں تبدیلی کا کام بطور رائے فرار اختیار کرنے کا نہیں کراتا کسی کو اسکیپزم اسکیپزم کا لفظ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا صحیح آپ کو یاد ہے نا کہ میں اسکیپزم نہیں کرواتا اسکیپزم کیا جی آپ مسئلہ بیاگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس سے ہو رہی ہیں لطائف ذرائف ہم آپ کو سنا رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا اور دینی کتاب آدمی پڑھ رہا ہے بڑا مزہ ہے اس میں بھی باطن میں سکون تاری ہوتے ہیں تو اس میں تو بڑا مزہ ہوتا ہے آپ پڑھائی کے لیے بیٹھے ہیں تو اس میں اچھی خاصی تکلیف اٹھانی پڑتی ایک دفعہ ہمارے کسی طالب علم سے دوسرے طلبا نے مزاق کیے تعویذ سے کیا بر اعظم لڑی بس کی تو لڑکا میرے پاس آ گیا اس نے کہا جی, جی، تعویذ ہے آپ کے پاس ایک تعویذ ہے پاس ہوتا میں نے کہا تعویذ ہے اس کو باندھ کر کرسی پر پانچ گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے تو ایک تھا اس نے کہا کہ کینو بجی پکڑ تو دوسرا سمجھا اس نے کہا کہ پانچ گھنٹے جو آدمی بیٹھے تو خود پاس ہوتا ہے وہ سمجھ گیا میری بات کو میری بات کو سمجھ گیا دوسرا ہو تھا وہ شاید تعویذ کے ساتھ ضرور چلا ہوگا تو میں نے کہا بھی نیت کی ہوئی ایسے ہی کرسی پر بیٹھنے کی بغیر پڑھے سوچا ہے کہ بغیر پڑھے کرسی پر بیٹھنے کون سمجھ کر کہاں میں بیٹھ جائے گی ایک ٹانگ اس پر رکھیں گے تھک آدھے گھنٹے بعد ٹانگ کر دیں گے پھر اس پر کر دیں گے تو پانچ گھنٹے میں اتر جائے گا مولانا صاحب فرماتے میں اس کے نہیں کراتا اس لیے اللہ تبارک فرائض احمد بہت مختصر فرائض ہمارے بہت مختلف رکھے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ قربہ کی فرائض پر ہوتا بھی نہیں ہے یہ قرب بنیادی تو فرائض پر ہی ہے اس کے بغیر اتنا ہی ہوتا ہے قرب بنیادی تو فرائض کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے نا اس لیے کہتے ہیں کہ ہم قرب تو قرب الفرائض ہی ہے قرب کی تصور کا ہے وہ نوافل کے بغیر نہیں ہوتا کیونکہ فرائض کا تو تو تبارک اللہ اتنا مختصر رکھا ہے کہ جو مصروف سے مصروف عام سے عام آدمی کر سکے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو کسی کو دکان میں تکلیف نہ ہو کسی کو کھیتی باڑی میں تکلیف نہ ہو تو کو پڑھنے پڑھانے میں تکلیف نہ ہو کھیتی باڑی والوں نے ذمہ یہ بھی نہیں لگایا کہ کھیت کو چھوڑ کر مسجد کو آیا کریں نماز پڑھنے کے لیے کہ وہیں پر اذان دے کر وہاں جماعت کیا کریں وہاں ان کو پچاس نمازوں کا سواب کتنی رہتی ہے کتنی آسانی پڑتی ہے کہ وہاں پر اگر کریں گے ان سے الطاف صاحب نے بڑا فائدہ لیا اس لیے اتنا یہ کہتے ہیں دیکھ کے پاس نماز پڑھنے سے بہت صاف ہوتا ہے جب ہمارے اجتماع کی دیکھ پکا تو اس کے پاس سے نہیں ہلتا ہے سکھ شکوا واچی بیا بس اور کوئی اور خدا نہ خرچہ کوئی زہر میں لانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اجتماعات وہیں کراتا ہے اس کے پاس دیکھ کے پاس سر بچا کر اب میرا مالی تھا میرا مالی پنجپیری تھا اس کا پڑوسی کا نا اس نے تو پنچ پیریوں کے ہمارے ساتھ نوک چونک ہوتی رہتی ہے تو ایک دفعہ ہمارے یہ بنا رہے تھے گائے کے لیے کچا کوٹھا بنا رہے تھے ساتھی ہمارے تو اتنے میں نماز کا وقت آ گیا میں نے کہا کہ اب آپ کپڑے وغیرہ اس کا خیال میں ہیں کہ آپ اس کو مکمل کر کے یہاں سے جان پڑے تو آپ نماز یہیں پر پڑھیں پھر تو کہتے اگر نقل کار تھی مزدل تک جی پٹو گے کہ بیاوائی تو خپل کار چې پیښ شو فرپای چې موزل دی جمع دل دما کوه ته کې ځکه که هم غو مليان د مالکانه ورکو غنو که هم خپل بولنیو کو فصلانه نه دیته مالکانه کې هر مسجد کې ساتھ زمين ہوتی ہے 10 کنال 20 کنال په شهر میں تو کہتے ہیں کہ اس کو بولی صاحب کاش کرے کہتے ہیں رات کو جیسے تھکے ہوئے ہم آتے ہیں ایسے تھکا وہی آتے ہیں وہ بیا اگدے مجھے نہیں شکو لے کے نا در یعنی در مقصد مجھ گئی بس پارے گئی جی وہیں تو کہتے ہیں اس کو فصلہ دیں تو یہ تو ہوتا ہے آرام میں ہم تھکے تھکائے ساری ہڈیاں ٹوٹے ہوئے جب کھیت سے واپس آتے ہیں تو جو یہ صورتیں شروع کرتے ہیں پرانا پتا چلتا ہے یہ تو کم کا مالکانہ ورک کبر تھا جیسے ہم تھکے ہوتے ہیں ایسے یہ تھکے ہوتا ہے پیار سے بستہ سے کلی کی چل جو وہ کچھ زمیندار رکھے تو انہوں نے ان کے ذمہ نماز ساری پڑھو گے یا اللہ سو ہوئی پنجم مجھے نہ کھولے تو آخر بڑا ہم نے مشورہ کیا کس طرح کرتے ہیں کہ میاں صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ صبح کی نماز کی چھٹی ہو جائے بہنیں دھونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ایک نماز اگر ہماری معاف کر دے تو پھر یہ بہت اچھا ہوا باقی تو چلے گئے جی مذاکرات کرنے کے لیے کہا میاں صاحب کدھر ہیں وہ مسجد میں تھے صبح کی نماز کے بعد تو انہوں نے جا کر پوچھا تو پھر نماز پکڑے شاخ کی نماز تو انہوں نے کہا سکی بدا اس کی تو اس نے کہا توبہ پانچ کی بات ایک اور بھی اچھی بھی ہے انہوں نے کہا لکھا بات ہے نکلو یہاں سے ایسا نہ ہو کہ اس کو اس نے اور نجات کی کتاب ہم کو ہو گیا تو اس کو کہ پنج کافی اچھے چیزوں میں لگتی ہے تو اس لیے فرماتے تھے کہ طلباء کو فرماتے تھے کہ آپ بعض کا جو طلباء بہت شیخ ہو جاتے ہیں دیر بس شیخ لوگ نا اگر جیسے تاجر مکوما کہ تاجر پڑے گا سارا دن کلاس میں جھٹکے مارے گا سوئے ہو گئے بخذار آپ سوتے وقت جو ہے کر کے تاجر کی نماز پڑھ لیا تھا تعلیم پر نقصان نہ آئے والا صاحب میں بہت سپورٹ ہے اور بھائی احمد گل صاحب کہتے ہیں کہ تم تو پھیل ہو جاؤ گے اللہ کا دین سے جائے گا تبلیغ والوں کو پھیل شامل کرتے بولانا صاحب پڑھنے کا کہتے کہتے یہ تبلیغ کے کام کو خراب کرتا ہے اس کو فکر اس کو فکر نہیں پتا ہے اس کو فکر کیا ہے لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جس جن جن کو جو مہاراج مولانا صاحب کی ترتیب پر چلے تھے دین میں بھی وہ پکے نکلے ہیں بلکہ انہوں نے مرد درگاہ میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ علیہ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ ہمارے ساری دنیا کے امیر تھے وہ فرماتے تھے کہ اگر ان کی دنیا ٹھیک نہ ہوئی ان طلبا کی اور مولانا صاحب فرماتے تھے اگر امتحانوں میں پاس نہ ہوئے ان کی دنیا ٹھیک نہ ہوئی تو دین میں بھی پکے نہیں چلیں گے جی۔ پکے نہیں چل سکیں گے تو جی، طلبا کے بارے میں ریون میں مشورہ ہوا تھا تبدیلی کے کام کا سلسلہ میں اس میں ان سے دن کا ایک گھنٹہ لیا تھا چوبیس گھنٹہ بس ایک گھنٹہ ڈھائی گھنٹے آدھ گھنٹے کے مطالبے ہوتے ہیں نا تو اس کے بارے میں ہمارے حضرات نے فیصلہ کیا تھا کہ طلبا کے بارے میں فقط ایک گھنٹہ ہے یعنی اور آپ کے ساتھ اسی میں کو اٹھتے ہیں رات تھوڑے تک پھرتے رہتے ہیں امتحان ہوتا ہے سر ہوتا ہے تمہارے بزرگوں نے مشورہ نہیں کیا ان کے بارے ان کا مشورہ وہ ہے اور آپ کے سلسلے میں تو کیا تعلق محلہ جو ہے وہ تو اخلاص نیت پر آتا ہے یعنی جتنا جس کو توفیق ہے اتنی اللہ اس سے مانگتا ہے کو لکھ اللہ نقص اللہ اور صاحب سب سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے تو لہذا اس میں ہم پڑھنے کا ہم بڑی تاکیل کرتے بلکہ یہ تو پڑھنے کی اور پڑھنے کے بعد یہ ملازمت پر آ جاتے ہیں نا ہمارے ڈاکٹر صاحبان تو ان سے میں پیسے کمانے کی بڑی تاکیل کرتا رہتا ہوں سلمان خان جی کیا جی بات سب سے گڑلو مرتا وہی تو اصل میں اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے نا مولانا بجلی گھر صاحب کہتا ہے ڈی سی پشاور نے مجھے بلایا اور کوئی سی سیشیا سنی اختلافات تھے تو اس کے بارے میں وہ بولوں کو پیسے دے رہا تھا کو درست کرنے کے لیے کہتے ہیں مجھے اس نے لفافہ دیا تو میں نے کہی کہا بس یہ آپ ہیں میں نے کھولا اس میں اسی ہزار روپے تھے پھر میں میں اس کی طرف پھینکا نے کہا کہ اچھا تو نے جو ہے تو میری اسی ہزار قیمت لگائی ہے تو ہولی تعالیٰ میرا اپنا گلیوں کا کاروبار ہے اور اس میں میں اتنی کمائی کرتا ہوں کہ میں یعنی اپنا کھانا پینا اپنا کپڑا لباس ضروریات اپنی گاڑی سارے چیزوں کو رکھتے ہوئے مفت جو ہے جا کر میں جمعے کی تقریر کرتا ہوں ساری دنیا کو لاتا ہوں بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی تنخواہ کے ہماری طرح زوفا لوگوں کا تھا وہ جو فاقے کر کے جو ایمان کو سلامت رکھتے تھے یا جن کا دبدبہ قائم تھا دنیا پر وہ بہت دوسرا ایمان تھا اور سطح کا ایمان تھا ہمارا تو وفا ہے اگر صحیح اپنے لیے کمائی نہیں کریں گے تو ہم نے ایمان کو نہیں بچا محفوظ نہیں کر میں نے پریکٹس شروع کی تھی تو مولانا صاحب بیان ہے میری پریکٹس کا سلسلہ کیا کرتا تھا ہاں جی۔ یاد ہے شاہ جان صاحب ہاں جی۔ ان کے دل میں کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہمارے اس کا دل لگے اور جب آپ کے کی دنیا کے کاموں میں دلچسپی لیں گے تو ان کو آپ کے سلسلے کا فیض بھی ہوگا کیونکہ قلب آپ کے ساتھ لگ جائے گا فیض ہوتا ہے جب قلب لگتا ہے ہاں؟ فیض ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ معاشی لحاظ سے مضبوط ہوں گے تو یہ ہر جگہ پر مؤثر ہوں گے ہاں یہ نہیں کہ آرام طریقے سے معیشت اختیار کر رہے ہوں حلال طریقے اور آرام طریقے سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں حلال طریقے سے لیکن میں سستی کے مارے میں کوتاہی کے مارے امتحانوں میں فیل ہونا اور مالی لحاظ سے تنگ دست ہونا اور بچوں کا تکلیف میں ہونا یہ ایسی بات نہیں ہے یہ بہتر بات نہیں وہ پکراج میں کرتے ہیں کہ انہوں نے گڈریاں پہنی اور پھاکے برداشت کی اور سوکھی روٹی کھائی تو ٹھیک ہے اللہ کے تعالیٰ کا بڑا اونچا درجہ ہے لیکن وہ تو کہیں ہزاروں میں کوئی ایک نکلتا ہے لاکھوں میں کوئی ایک نکلتا ہے تو اس تک لوگ تو کوئی بہت کم ہوتا ہے عمومی ترتیب جو ہوتی ہے وہ تو اسباب کی ترتیب ہے مزاج اسباب کو اختیار کرنا ہوتا ہے ہاں جی؟ ہاں۔ کوئی بات پوچھیں آپ ذکر کرتے ہیں کوئی بات پوچھیں گے جی؟ کی طرف مطلب ہے کہ شیخ کیسے ایسے شیخ کی ایسی ترتیبیں ہوتی ہیں کہ جو مرید کو پسند آ رہی ہوتی ہیں اس کے مزاج کے موافق ہوتے ہیں اس کا دل لگ جاتا ہے اور مرید کو جو ہے تو اپنے شیخ کے معیار پانے کی ضرورت وہ آنا ضروری ہوتا ہے جس سے اس کو طبیعت کل پر اس کے لیے ناگواری میں پیدا ہو اب گراجی میلہ کو چلا جا آتا تھا تو بار صاحب خود بہت صاف ستھرے اور نفسی شخصیت تھے ان کو کوفت ہوتی تھی اور بات ہے کہ سگریٹ کی آدمی تو وہاں سے داخل ہوتا ہے مجھے یہاں بدبو آ جاتی ہے ایک دفعہ ایک ملازم لایا سن کا سے نوکر پتی کون لایا سن کے لیے ادا سے شاید آباد راؤ سے کھلا کھلے رہے ہیں تو سوار ابھی ڈال دیے جب اٹھانے کے لیے ویل چیئر پر اٹھانے کے لیے آتے ہیں اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے ڈاکٹر فہیم ڈاکٹر بدرمان انہوں نے بچوں کے لیے بڑے موجودہ دور کے فیشنی کپڑے مپڑے ہوتے ہیں نے خریدے ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ان کو بغیر کالر کے کپڑے پہنائے ہوئے پہنائے ہوئے تھے سے نظر میں خیال نہیں کیا یہ بڑے ہوشیار ہوئے جب شادی وادی میں جاتے ہو تو بڑا بابو بنائے ہوتے ہیں یہاں پر لاتے باہر کالر کپڑے شلوار کپڑے پڑے پڑے بڑے یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے اس معیار پر پڑھنا ہوتے ہو سیل روان گئے گی لیک رضے کو لوائی کا نا خوب کیے سیل کی گیا ڈاکٹر صاحب خوب جھٹکے ہوئے یہ جی لیا گیا یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں اچھا، اچھا۔ اسی مسجد کے اس مسجد کے رہنے والے اچھا، مدرسے میں پڑھتے ہو اچھا یہ علم سے کون فارغ ہوتے <laughs> ہیں جی۔ تو داخل نہ رہا کہتے ہیں فارغ ہوں علم صاحب داخل ہی داخل رہتا ہے ساری عمر کوئی بڑا پتہ جملہ تھا کہہ رہی تھی کن عالمن او متعلمن او خادمن وہ کیسی تھی چار باتیں تھیں ولد تک ان خام سن تھا اس نے ان عالمن او متعلمن او خادمن تین لوگ گئے اور چوتھا بھی تھا تخاصل کس چیز میں داخلہ دیا ہے اچھا۔ لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله ہند